حضرت طلحہ بن عبید اللہ اللہ تیمی رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نماز پڑھ رہے تھے اور جانور ہمارے سامنے سے گزر رہے تھے یہ بات رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کسی کے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی جتنی ٹیز یعنی سترے کے طور پر موجود ہو تو آگے سے گزرنے والا اسے کوئی نقصان نہ دے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو چالیس